السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کسی نے انتقال کے والے انتقال کے دن ہی یا دوسرے دن ہی کسی نے اپنے گھر گوشت بنا لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے گوشت بنایا ہوگا تو انہوں نے سال ثواب بھی کیا ہوگا مرحوم کو تو اگر ایسا کسی نے کر لیا ہے تو کر سکتے اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی گناہ نہیں کر سکتے